پیج رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ واہ واہ واہ پیج رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کیا بات ہے صاحب پیج رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ باغبانوں کو بہت رنگ سے تکتے ہیں گلاب گل فروش آج بہت جمع ہے گلزار کے باغبانوں کو بہت رنگ سے تکتے ہیں گلاب باغبانوں کو بہت رنگ سے تکتے ہیں گلاب گل فروش آج بہت جمع ہے گلزار